زہری نے کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ انہوں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہی طلب کر رہے تھے کہہ رہے تھے میں تمہارے سامنے اللہ کا نام لیتا ہوں کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا حسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دو اے اللہ روح القدس کے ذریعے سے اس کی تائید فرما ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 6386